ابن مبارک نے ہمیں اوزائی سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے ابو جعفر محمد بن زین العابدین علی بن حسین رحمہ اللہ سے سنا وہ اسی سنت سے اسی طرح بیان کر رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اکہتر